ابنِ ابی اوفا رضی اللہ عنخو کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزبۂ احزاب میں کفار کے لشکروں پر بد دعا کرتے ہوئے سنا آپ نے ان الفاظ میں بد دعا کی الكتاب سر الحساب وزلزلهم کتاب نازل کرنے اور جلد حساب کرنے والے اللہ کفار کے لشکروں کو شکست سے دوچار کر ان کو شکست دے اور ان کے قدم اکھاڑ دے جامع ترمزی حدیث نمبر 1678 یہ حدیث صحیح ہے